شعیب نے ظاہری سے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھے عروا نے خبر دی اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے کہ تم میں سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل پچاس آیتیں پڑھ سکتا تھا اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکت سنت پڑھتے اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے آخر معزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تیئیس